میرا سوال یہ ہے کہ مجھے زکوات کے بارے میں کنفرم کرنا ہے کسی بندے کو قرض ہے کیا اس کو جتنی زکوات بنتی ہے وہ فرض ہے یا نہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں گے جی بھٹی بھائی اگر مقروض آدمی ہے تو اس پر زکوات تو نہیں ہے لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ قرضہ کت ہے اگر قرضہ اترنے کے بعد بھی وہ صاحب ہے تو پھر تو زکات دے گا کیوں اس کو اگر صاحب نے صاحب قرضہ اتارنے کے بعد بھی رہا تو اس کو قرضہ ادا کرنا چاہیے ویسے مقروض پر زکات نہیں ہوتی اب وہ قرضے کا حساب لگانا پڑے گا کہ کیسا قرضہ ہے اور کتنا ہے اور وہ کیوں نہیں قرضے کو ادا کر رہا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جان بوجھ کے تو ان سب مسائل کو دیکھ کے اگر وہ اس کی کوئی مجبوری ہے تو مقروض پر زکات نہیں ہوتی جی سہیل ایٹی ایٹ بائک پتہ چل گیا تو وہ کریں نہیں تو سہیل بھائی آپ